سے اصغر کو نظر آئی جو مادر دیکھا کھلا سر ہے پریشان ہے مزتر رونے لگے کہنے لگے تب علی اصغر ماں مجھے اپنے سینے سے لگا لے ماں مجھے اپنی گودی میں چھپا لے ماں مجھے اپنے سینے سے لگا لے ماں مجھے اپنی گودی میں چھپا لے ماں میں نے سے پہ ہوں ماں میں پہ ہوں مجھے اپنے سینے سے لگا لے مجھے اپنی گودی میں چھپا لے ماں میں نے دیتے ہوں ماں میں نے دیتے ہوں اماں بہت دن ہوئے جھولے میں نہ سویا ماں تیری عزت کی قسم پھر بھی نہ رویا اب تجھے دیکھا تو میرے لب ہوئے گویا آج بندے ہاتھوں کو جھولا سا بنا لے سینے سے لگا لے ماں میں پہ ہوں ماں میں پہ ہوں ماں میں سی پہ ہوں ماں مجھے اپنے سینے سے لگا لے ماں مجھے اپنی گودی میں چھپا لے ماں میں سی پی ہوں ماں میں سے جسم کہاں سر ہے کہاں آئے مقدر اما بدن رہ گیا کربل کی زمین اما تیرے ساتھ چلایا میرا سر کرتا تجھے کیسے لینوں کے حوالے سینے سے لگا لے ماں میں نے سے پہ ہوں ماں میں سے پہ ہوں ماں میں سے پہ ہوں ماں مجھے اپنی سینے سے لگا لے ماں مجھے اپنی گودی میں چھپا لے ماں میں نے سیتے ہوں ماں میں نے سیتے ہوں گرم ہوا گرم زمین جلتا ہوا تیر اما ذرا سوچو میرے خود سے بڑا تیر کیسے کہوں پلک پہ جس وقت لگا تیر ہو گئے بے ہوش مجھے دیکھنے والے سینے سے لگا لے ماں میں نیزے پہ ہوں ماں میں نیزے پہ ہوں ماں میں نیزے پہ ہوں ماں مجھے اپنے سینے سے لگا لے ماں مجھے اپنی گودی میں چھپا لے ماں میں سے سکینہ نے نہیں مجھ کو کیا پیار وہ بلا طوفا کہاں شام کا بازار ڈرتی ہے کیا خون سے بھرے دیکھ کے رخسار ایسے کے نزدیک ذرا اس کو بلا لے سینے سے لگا لے ماں نے سے پہ ہوں ماں میں سے پہ ہوں ماں میں سے مجھے اپنے سینے سے لگا لے ماں مجھے اپنی گودی میں چھپا لے ماں میں نے صرف ماں میں نے صرف دھوپ میں تو نے نہ کبھی گھر سے نکالا اماں بڑے پیار سے تو نے مجھے پالا آج نہیں کوئی مجھے دیکھنے والا بھی مجھے دھوپ کی شدت سے بچا لے سینے سے لگا لے ماں میں نے پہ ہوں ماں میں نے پہ ہوں ماں میں نے پہ ہوں ماں مجھے اپنی سینے سے لگا لے ماں مجھے اپنی گودی میں چھپا لے ماں میں نے پہ ہوں ماں میں نے پہ ہوں دیکھ تیرا لخت جگر یوں تو ہے اصبر میں سواری میں ہے اکبر کے برابر نوک سنا پر ہے ستارہ سا میرا سر میری شجاعت پہ گلے مجھ کو لگا لے سینے سے لگا لے ماں میں نے سے پہ ہوں ماں میں نے سے پہ ہوں ماں میں نے سے پہ ہوں ماں مجھے اپنے سینے سے لگا لے ماں مجھے اپنی گودی میں چھپا لے ماں میں نے سے بابا کا سر بھائی کا سر نو کے سنا سناپے آپ کے سر پر نہیں اما کوئی چادر کیسے میں برداشت کروں اما یہ منظر اڑتی ہوئی خاک سے منہ اپنا چھپا لے سینے سے لگا لے ماں میں نے پہ ہوں ماں میں پہ ہوں ماں میں نے پہ ہوں ماں مجھے اپنے سینے سے لگا لے ماں مجھے اپنی گودی میں چھپا لے ماں میں نے پہ ہوں ماں میں نے پہ ہوں ٹکڑے کلے جا ہوا بانو کا ہر ایک آن نیزے پہ گویا ہوا جب چھوٹا سا قرآن ماں کی یہ آواز تھی بس سرور و ریحان آتے ہوں آزاد تو ارمان نکالے سینے سے لگا لے ماں میں نیزے پہ ہوں ماں میں سے پہ ہوں ماں میں سے پہ ہوں مجھے اپنے سینے سے لگا لے ماں مجھے اپنی گودی میں چھپا لے ماں میں نے سیتے ہوں ماں میں نے